لباس کی اہمیت ارشاد فرمایا کہ دو ملکوں کی فوجیں بارڈر پر لگی ہیں ایک فوج کی وردی الگ ہے ایک سپاہی اپنے مد مقابل دشمن کی وردی پہن کر اپنی فوج میں آ گیا دو فوجیں لگی ہیں ایک ملک کی فوج کی وردی الگ ہے ایک ملک کی فوج کی وردی جو دشمن کی فوج ہے اس کی وردی پہنچ کے ہی ہمارا سپاہی آ گیا تو ہمارے فوجی کیا کریں گے گولی مار دیں گے فوراً آدمی تو اپنا ہے لیکن وردی بدل گئی ہے تو کیا کریں گے گولی مار دیں گے دشمن کی پہن آ گیا فوجی کیا کریں گے گولی مار دیں گے دیکھیے یہ ہے وردی کی اہمیت اب اگر کوئی اسلامی وردی نہ پہنے تو کیا معتوم نہ ہوگا <laughs> اب اللہ رسول کی وردی نہیں پہنتا ہے تو سزا نہیں ملے گی اگر کوئی دشمن کی وردی پہن کے آ جائے تو گولی مار دی جائے اور ہم اگر دشمن کی وردی پہنے تو ہمارا ہمیں اللہ عزت دے گا غور تو کرو بھائی ہاں، عزت دے گا اللہ ہم آج وردی حضور کی وردی نہیں پہنتے اللہ کے رسول کی وردی نہیں پہنتے دشمنوں کی وردی پہنتے انگریزوں کی وردی پہنتے ہیں یہودیوں کی وردی پہنتے ہیں اللہ کے رسول کی وردی سے آج ہم کو محبت نہیں ہے ایک طرف کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت ہے چہرہ حضور کا نہیں ہے لباس حضور کا نہیں ہے میرے بھائیوں صرف اتنا کر لو کہ لباس اور چہرہ حضور کا بنا لو اللہ کی عنایت ہو جائے گی معیشت میں بتاؤ کون کام آئے گا باپ کام آئے گا ماں کام آئے گی خدا پاک کی قصب کوئی کام نہیں آئے گی وہ قرآن مقدس نے عرض کر دیا یوم یفر نقی و امی و ابی و صاحبتی و بنی من یوم دن شان یغنی قیامت میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کوئی کام نہیں آئے گا قیامت میں کوئی کام آئے گا تو صرف اور صرف کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کام آئے شفا شفات فرمائیں گے زم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے لیکن جب دنیا میں اگر کسی سے آپ نے منہ پھیر لیا ہے تو ممکن وہاں بھی منہ پھیر لیں ایک صحابی حضور کی خدمت تشریف لاتے حضور ان کو دیکھتے تو مسکراتے قریب بلا لیتے ایک دن وہ تشریف لائے سامنے کھڑے ہوئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا آئے السلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے چہرہ پھیر لیا چہرہ پھیر لیا تو صحابی رو پڑے اللہ کے رسول اللہ ایسی کون سی گستاخی ہم کو تو حضور کی ناراضگی احساس بھی نہیں ہوتا ہے صحابہ تو مر پٹتے تھے ہمیں تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں اگر کوئی ہماری محبوبہ ناراض ہو جائے تو رات کو نیند نہیں آتی ہے ہماری کوئی معشوقہ ناراض ہو جائے تو رات کو نیندیں نہیں آتی ہیں سوچیے ذرا صاحب اکرام کیا تھا وہ سب سے بڑے محبوب اللہ کے رسول تھے اس لیے اللہ کے رسول ناراض ہو جائے چیخ نکل گئی اس کی اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ اگر مر جائیں تو یہ غم گوارا ہو جائے گا لیکن آپ ناراض ہو جائیں تو یہ غم غم گوارہ نہیں ہے اہلا کے رسول کیوں نہ آرام ہے فرما دیجئے تاکہ میں اصلاح کر لوں حضور نے فرمایا جب تم میرے پاس آتے تھے تو تمہاری داڑھی میں ایک بال تھا اس میں فرشتے جھولا جھولتے تھے لہذا اس کو دیکھ کر کے میں مسکرا دیتا تھا آج تم نے اس بال کو اکھاڑ دیا ہے لہذا تمہارے چہرے پر فرشتہ نہیں ہے اس لیے میں تمہارے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا سچ بتاؤ اگر داڑھی منڈی حالت میں ہماری موت آ گئی اور اگر حضور نے وہاں اپنا چہرہ پھیر لیا تو خدا کی قسم کون ہوگا ہمارا اس لیے میرے بھائیوں کم سے کم کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے نبی کا چہرہ بنا لو اپنے نبی کا کپڑا پہن لو اپنے نبی کا لباس پہن لو حضرت سیدنا موسا علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے تو موسا علیہ السلام کا مذاق میں ان کا لنگی پہن کے آئے تھے موسا علیہ السلام سے پگڑی باندھ لیا تھا حالانکہ مذاق میں کیا تھا مذاق مذاق اڑانے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ہدایت دے دی اور فرعون کو ہدایت نہیں دی موسا علیہ السلام نے پوچھا اے بارگاہ اے اے بار اے رب العزت آپ نے جادوگروں جو میرے مقابلے پر آئے تھے ان کو ہدایت دے دی اور فرعون کو ہدایت کیوں نہیں دی اللہ نے جواب دیا کہ اے موسا مجھے شرم آئی کہ جو تمہارے جیسا لباس پہنے اس کو دو زخم ڈالوں تمہارے جیسا امامہ باندھ کیا اس کو دو زخم ڈالوں اس لیے تمہارے لباس کی برکت سے میں نے ان کو ہدایت دے بس سوچیے اور غور کیجیے کہ اگر کوئی موسا علیہ السلام کا لباس طنز میں اور مذاق میں پہنے تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دے اگر نبی کا کوئی غلام حضور کی محبت میں لباس پہن لے گا کیا دوزخ چلا جائے گا اس کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے حضرت خواجہ الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب و غریب شعر ساتھ فرماتے ہیں فرماتے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں اللہ تیرے محبوب کی صورت بنا لی ہے کپڑے پہن لیے ہیں حقیقت اس کو آپ بنا دیجیے میرے محترم دوست اور بزرگوں نبی کی شکل اور چہرہ بنا لو نبی کا لباس پہن لو اللہ کا فضل اسی پر ہو جائے جب کبھی آنسو نکل آئے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھے اور اپنے چہرے پر پھیر لے نے فرمایا جہاں اللہ کے خوف کے آنسو لگ جاتے ہیں تو دوزخ نہیں چھوتی ہے ہمارے حضرت فرما دے جب کبھی آنسو نکل آئے تو اس کو کپڑے میں مت پوچھو بلکہ اپنے چہرے میں لگا لو خمس کر لو تاکہ چہرہ دوزخ سے بچ جائے اللہ